بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد عليى و صحابى اجمعین یا اللہ یا اللہ یہ جو تو نے توفیق دی ہے امت محمدیہ علی صاحب صلاۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ وو وسلام ك آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کی حفاظت کے لیے قدم اٹھانے کی لب کھولنے کی بات کرنے کی بات سمجھانے کی جو توفیق تو نے عطا فرمائی ہے یا اللہ ہمارے اعمال کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ماتحت فرما دے اے اللہ ہمیں اسوہ نبی پر عمل پیرا فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں میں حقوق مصطفیٰ کی ادائیگی کا جذبہ عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت درجہ کی تعظیم اور آپ کی اتباع اور آپ کی محبت ہمیں نصیب فرما یا اللہ یہ جو کفار کو ہماری بد عملی کی وجہ سے اور ہمارے گناہوں کی شامت کی وجہ سے جرت ہوئی ہے جسارت ہوئی ہے یا اللہ یہ کبھی اس جسارت کو بھی ختم فرما دے اور ہمیں صحیح معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا بنا اور مسلمانوں کے دینی غیرت کو جگا دے دینی غیرت کو جگا دے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اپنی جان سے زیادہ انہیں عزیز سمجھتے ہیں اے اللہ ان کے حکم پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں ہمارا شمار قیامت کے دن نافرمانوں میں نہ کیجو اے اللہ یہ جو احتجاج کی بہترین صورت ہے اتباع کرنے کی اور معاشی کو چھوڑنے کی اور ما آتاکم الرسول و وما مانکمان ہو فنت اس پر عمل پیرا ہو کر جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو لیں اور لے کر پوری دنیا کے اندر اس کو دینے والا بن جائیں اور جس چیز سے منع فرمایا ہے روکا ہے اے اللہ ہمیں روک دے ہماری دن اور رات کو یا اللہ اسلامی شریعت کے ماتحت کر دے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما اور قیامت کے دن حضور کی امت ہی میں کھڑا کیجیے اور جن بد نصیبوں کی بد نصیبی آئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے زمانے کو عزت ملی جن کی وجہ سے سب کو جو آج کچھ ہم ہیں عذاب سے اللہ کے عذاب سے میں پناہ ملا پناہ ملی الہی الہی انہی کے ناموس پر جنہوں نے دھبے ڈالنے کی کوشش کی ہے اے اللہ اے اللہ ان کو تو خود ہی نبیٹ لے تو خود ہی نبیٹ لے اور مسلمانوں کو اس کی اس اس سلسلے میں بیداری کا اس ذریعہ بنا دے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے اور جن لوگوں نے جو تکلیف کیا ہے یہاں تشریف لائے ہیں اے اللہ قدم قدم پر ان کو راحت نصیب فرما اے اللہ ہزار ہزار گناہ معاف فرما ہزار ہزار نیکیاں عطا فرما اور اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اور جو اکابر تشریف فرما ہیں جنہوں نے بیانات بھی ہمیں دلائل کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے جذبات ہمیں عطا کیے ہیں اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما ان کی مسائی جمیلہ سے ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما اور خاتمہ بالخیر فرما اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں سرخرو فرما اور لواء الحمد کے نیچے حضرت کے ساتھ ہی جگہ عطا فرما حضرت کے دست مبارک سے حوض کوثر پینے کی توفیق عطا فرما سعادت نصیب فرما اور حضرت کی ہمراہی میں ان ان خوش نصیبوں میں ہمیں فرما دے کہ جو بے حساب جنت میں جائیں گے اے ذالک علی کار اللہ بزیز و صلی اللہ علی خیر خلقی سیدنا محمد علی ہی و صحاب